اور ان مکہ کے کافروں سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی طاقت پر گرفت ان سے زیادہ سخت تھی چنانچہ انہوں نے سارے شہر چھان مارے تھے کیا ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ تھی